یزید بن زرعی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سعید نے بیان کیا انہوں نے قطادہ سے انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استسقا کے سوا اور کسی دعا میں زیادہ اونچے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اس دعا میں آپ اتنے اونچے ہاتھ اٹھاتے کہ بغل مبارک کی سفیدی دکھائی دیتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین